سمپردایوں اور کچھ سنستھاؤں کا ماننا ہے کہ پنرجنم نہیں ہوتا جیسے کرشی وھاگ ہے اور کمیونزم ہے اور اسلام ان لوگوں کے انوسار پنرجنم نہیں ہوتا کربھاگ والوں کا ماننا ہے کہنا ہے کہ جیسے ایک بیج کو سینکڑوں ورش تک وششٹ پرکریا کے دوارا اس کو جیونت رکھا جا سکتا ہے اور پھر جیسی اس بیج کو جلوایو پردان کی گئی ویسا ہی اس میں سے پودا تیار ہو جاتا ہے ٹھیک اسی پرکار سے یہ منشیہ جیون بھی ہے جو گن دھرم اس کو اس کے ماتا پتا سے ملتے ہیں اسی کے انسار وہ آگے بچوں میں وہ گن پائے جاتے ہیں اس میں پنرجنم کا کوئی استو نہیں ہے ایسا کرشی وبا والوں کا ماننا ہے کنتو واستو میں ہمارے مہاپروشوں نے جو بات بتائی اسی کو کچھ وگیانک لوگوں نے بھی مانا ہے جیسے کہ ایک سائنٹسٹ کا کہنا بھی ہے کہ energy can not be created never be destroyed it can only converted into one form to another form کہ ارجا کو نہ تو اتپن کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو نشٹ کیا جا سکتا ہے اس کو کیول ایک روپ سے دوسرے روپ میں پریورتت کیا جا سکتا ہے ٹھیک اسی کو گیتا میں بھی کہا بھگوان شری کرشن نے کہ اچھے دیوم اکلدی اکلے و چ نتیہ سروگتا استھان چلو سناتن کہ جو آتما جو سناتن ہے اس کو چھیدا نہیں جا سکتا اس کو جلایا نہیں جا سکتا اس کو گیلا نہیں کیا جا سکتا اس کو سکھایا نہیں جا سکتا جس کو ہمارے مہاپرشوں نے آتما بتایا جو پرماتما کا وشدھ انش بتایا اسی کو ویگانک لوگوں نے انرجی کے روپ میں مانا ارجا کے روپ میں مانا اور جیسے ایک ارجا کو نہ تو اتپن کیا جا سکتا ہے نہ ہی ختم کیا جا سکتا ہے اس کو کیول روپک بدلا جا سکتا ہے جیسے ندی بہہ رہی ہے ندی کے بہتے جل کو روک کر کے پھر اس سے ڈیم کے دوارا بجلی اتپن کی جاتی ہے اسی جل میں پائی جانے والی جو ارجا تھی اس ارجا کے دوارا ٹربائن چلا کر کے بجلی میں اس کو پریورتت کر پریورتت کر دیتے ہیں اسی بجلی کے دوارا انیک سادھن لوگ چلاتے ہیں ٹھیک اسی پرکار سے جیسے کہ اس کا ایک روپک چینج کیا گیا ارجا کا اسی کو گوسو اسی کو وہاں شری کرشن نے گیتا میں بتایا کہ وانسانسی جیرنا یتھا ویہ نوانی گرہناتی نروپرانی تتھا شریرانی ویہائے جیرانی انیاانی سیاتی نوانی دیہی کہ جس پرکار منشیہ ایک شریر کو چھوڑ کر کے دوسرا نیا شریر جس پرکار سے منشیہ ایک وسط کو پرانے وستر کو چھوڑ کر کے نیا وسطر دھارن کرتا ہے ٹھیک اسی پرکار اس دیہ کا سوامی جو جیواتما ہے یہ پُرانے شریر کا پرتیاگ کر کے نیا شریر دھارن کر لیتی ہے اس آتما کو نشٹ نہیں کیا جا سکتا یہ کیول شریر کا پریورتن ہوتا رہتا ہے اور یہ پریورتن کب تک چلے گا جب تک ہم پرن تت جو پرماتما ہیں جس کو شونیہ بتایا اس کا ہم ساکشاتکار نہیں کر لیتے اس میں سماہت نہیں ہو جاتے تب تک یہ بار بار جنم مرن کا سلسلہ ہے یہ لگا رہے گا گیتا میں اس کو بھگوان شری کشن نے اسپشٹ روپ سے بتایا کہ کس پرکار سے یہ شریر یہ جیواتما ایک شریر کو چھوڑ کر کے دوسرے شریر کو کیسے دھارن کرتی ہے پندرہ میں بھگوان شری کشن بتاتے ہیں کہ مم واشو جیو لوکے جیو بھوت سناتن منشانی پرکی سانی کرشتی ممہ وشو جیو لوکے جیو بوت سناتن اس اس جیو لوک میں یہ جیواتما میرا انش ہے منشان یعنی پرکرتی سانی کرشتی منو اور پانچ اندروں کے دوارا اس پرکار ان چھ اندر کے دوارا یہ منشان یعنی پرکرتی سانی کرشتی ان کے دوارا ہی بار بار پرکرتی کی اور گتیشیل ہوتی ہے کس پرکار سے یہ اندریاں کس پرکار سے یہ روپک چینج کرتے ہیں کون کون سے یہ اندریاں ہیں تو بتاتے ہیں شوترم چ رسنم گران میو چائے منشایم وشانوپ سے کہ جیواتما منور اندروں کے دارا جو پانچ جانیاں ہیں جن کے پانچ وشے ہیں روپ رس گندھ شبد اسپرش آن کان ناک توچا جیوا کے ان پانچوں جانوں اور من من ان کا ادھشٹھاتا ہے من ان پانچوں جانوں کے مادھیم سے جو بھی ہم باہر میں وشیہ گرہن کرتے ہیں جیسے ہم آنکھوں کے دوارا روپ دیکھتے ہیں کانوں کے دوارا شبد سنتے ہیں رسا رسنا کے دوارا باہر وسطوں کا رسا سوادن کرتے ہیں کون سی کھٹی ہے کون سی میٹھی ہے تیکھی ہے اس پرکار سے جیسے بھی ہم اپنی پانچوں جانوں کے دوارا جو بھی جیسے بھی وشیوں کو گرہن کرتے ہیں ویسے ویسے ہمارے انترال میں وہ سنسکار روپ میں وہ انکت ہوتے جاتے ہیں اسی کے انوسار ہمارے من میں وہ چنتن چلنے لگتا ہے جیسے آپ جو بھی وسط کو ادھک اندر کے دوارا گرہ کریں گے یا کھانے کی چیز یا سننے کی دیکھنے کی چیز یا آدمی کوئی دیکھتا ہے کوئی فلم دیکھتا ہے یا کوئی ٹی وی میں کوئی دھارمک سیریل کچھ بھی دیکھتے ہیں تو اس کی ایک چھاپ بن جاتی ہے آدمی کے من پر بار بار آدمی کے من میں وہی گھومتا رہتا ہے کیوں کیوں ان کے دوارا ہم نے اس کو اپنے چت میں انکت کر لیا وہ ہمارے چت میں انکت ہو جاتا ہے پھر بار بار وہی من اس کو ریپیٹ کرتا رہتا ہے تو چکشو سپرشنم اسپرشنم رسنم گھران میو چائے منشچا وشانوپ سیوتے من ان کا ان کے ماد نکار کے منشی وک نیا وسطرن کرتا ہے ٹھیک اسی پرکار سے جیواتما ہے یہ پورے پرانے شریر کو چھوڑ کر کے من اور اندر کے دورا نئے اندر کلاپوں کے دارا نئے شریر کو دھارن کرتا ہے آگے بتاتے ہیں اترامتم ستم واپی گنانوتم نانو پشنتی پشنتی گیان گنا کہ اس پرکار سے اس جیواتما کو یہ جو من منور اندروں کے دوارا یہ جو جیواتما ہے جب پرانے شریر کو چھوڑتے ہوئے اور نئے شریر کو دھارن کرتے ہوئے اور اس شریر جو نئے شریر کو دھارن کیا ہے اس شریر میں وشوں کو بھوکتے ہوئے کو کیول موڑ لوگ نہیں جانتے کیول گیان روپی نیتر والے ہی جانتے ہیں نانو پشنتی پشنتی گیان چکشوش جن کے دوارا جن کے ہردے میں گیان روپی نیتر جاگرت ہیں گیان میں درشٹی جن کے انترال میں جاگرت ہے جن کے انترال میں سدگرو جو ہیں آتما کے آتما سے ابھین ہو کر کے رتی ہو گئے ہیں اور نرتر ان کو اس کی سادھنا کے انوسار اس کو جانکاری پردان کر رہے ہیں وہی جانی لوگ اس کو جان سکتے ہیں تو اس پرکار سے من اندروں کے دوارا ہم جو بھی باہر میں وشیوں کا اپب کرتے ہیں سیون کرتے ہیں اسی کے دوارا ہم کو اگلا شریر ملتا ہے ایک جگہ اور بھی وہاں شری کرشن نے بتایا جس جس کا سمرن کرتے ہوئے کا پرتیہ کرتا ہے اگلی یونی کو پراپت ہوتا ہے جیسے جیسے ہم من کے دوارا گرہن کرتے جاتے ہیں وہی چنتن ہم کو ہمارے یاد میں گا جن کا جن وشوں کا ہم ادھکانش بھوگ کیے ہیں اور انتکال جب شریف چھوٹنے کا سمے آئے گا ویسے ہی ہمارے چتکرال میں ویسے ہی چنتن چلنے لگے گا اور ویسے ہی ہم کو اگلے جنم میں جنم ملے گا جگد گرو شنکراچاریہ نے بھی یہی بتایا کہ پنرپی جننم پنرپی مرنم پنرپی جننی جٹرے شئنم یہ سنسارے اتوستارے کرپا اپارے پای مرارے کہ بار بار جنمنا بار بار مرنا پنرپی جننم پنرپی مرنم پنرپی جننی جٹھرے شینم اور بار بار ماتا کے گھر میں شین کرنا اس پرکار سے یہ یہ سنسار اتی دستارے اس پرکار سے جو سنسار ہے یہ اتنت ہی دستر ہے اس کو اس سنسار کو پار پانا اس بھوساگر کا پار پانا سنسار سندھ کا پار پانا اتنت ہی کٹین ہے کنتو ایک ہی راستہ شنکراچاریہ کو سوجا وہ بتا کر پارے پا مرارے کہ مرارے پرماتم میں آپ کی شرح ہوں آپ کی کرپا سے ہی یہ اپار جو بھو سندھو ہے اس کو پار کیا جا سکتا ہے بار بار جو جن من کا چکر ہے اسے چھٹکارا کیول آپ کی کرپا کے دوارا ہی پایا جا سکتا ہے اس لیے آدی جگت گرو شنکراچاریہ کے انوسار بھی بار بار جنم اور مرتو ہوتی ہے اور اس اس کو کیول مہاپرشوں کی کرپا کے دوارا ہی پار کیا جا سکتا ہے اور اسلام کے انوسار بھی اسلام کا بھی کہنا ہے کہ پنرجنم نہیں ہوتا ہے کنتو قرآن میں ہی دوسرا ادھیا البکرا میں اٹھائیسویں سورہ میں کہا گیا ہے محمد صاحب نے بتایا کہ تم اس اللہ کے ساتھ کیسے وشواس کی نیتی اپناتے ہو جبکہ تم نرجیو تھے اس نے تم کو جیوت کیا اور وہی تم کو مرتیو دے گا اور پھر وہی پنہ تم کو جیوت کرے گا اور اسی کی اور تم کو لوٹنا ہے ارتھات پہلے جیو اچیت پڑا ہوا تھا پھر اسی پرماتما کی کرپا کے دوارا یہ جیب دوارا پنرجنم ہوا اس کا پھر دوبارہ اس کا مرن ہوا جیسا جیسا ہم نے منندروں کے دوارا گرہن کیا اور پھر دوبارہ اس کا پنرجنم ہوگا اور اس پرماتما کی اور ایک نہ ایک دن ہم کو لوٹنا پڑے گا اسی کا نام پنرجنم ہے جبکہ قرآن اسپشٹ روپ سے محمد صاحب نے بتایا ہے کنتو پھر بھی پیچھے کے لوگ مہاپرشوں کی وانی کو سمجھ نہ کر کے اپنی بدھی کی اپنی بدھی کے انوسار نانا پرکار کے مت متانتروں کو کھڑا کر کے ان مہاپرشوں کی وانی کو بھی دھومل کر دیتے ہیں اور نانا پرکار کے آڈمبروں کی رچنا کر لیتے ہیں اور جبکہ پنرجنم ہمارے مہاپرشوں نے اسپشٹ روپ سے بتایا اس کو وگیان نے بھی مانا ہے جس کو ارجا کے روپ میں مانا کہ نہ ہی اس کو اتپن کیا جا سکتا ہے نہ ہی اس کو ختم کیا جا سکتا ہے اس کو کیول پریورتت کیا جا سکتا ہے تو اسی لیے اس کو پریورتت کرنے کا یہ جو ہمارا من اندریاں جو بار بار سنسار میں جا رہی ہیں اس ارجا کو پریورتت کرنے کا کیول پرماتما میں سر کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم جو ہمارے تتدرشی مہاپرش ہوئے ہیں مہاپروشوں کے نردیشنانوسار چل کر کے ایک پرماتما کے نام کا سمرن کریں جیسے کہ گیتا میں اسپشٹ روپ سے وہاں شری کشن نے بتایا کہ اومشرم برہم ویاہرن ماموسمرن یہ پریاتی تیزن دیہم سیاتی پرمام گتیم کے اوم جو اکش برہم کا پریچایک ہے اس پرکار سے اس اوم کا سمرن کرتے ہوئے اور وہاں کشن کے سروپ کا سمرن کرتے ہوئے ہم نے دیکھا نہیں اور کس کا روپ کا دھیان کریں ہم تو آگے شری کشن بتاتے ہیں کہ تدھی پرنی پاتے نیپرشنین جان ترشی نیسی تتدرشی مہاپرش کی شرح میں جاؤ ان مہپر کی شرح میں جا کر کے ان کے شرم میں جا کر کے ان سے نشکپٹ بھاؤ سے پرشن کرو پھر وہ تمہاری شنکاؤں کا سمادھان کریں گے اور ان کے نردانوس میں لگ جاؤ پھر تم سنسار سے پار پا جاؤ گے اس پرکار سے کسی تتدرشی مہاپرش کی شرن میں جا کر کے ان کے سروپ کا سمرن کرنا ان کے سروپ کو دیکھنا کیونکہ بہت کرشن کا سروپ تو آج ہمارے سامنے ہے نہیں تمام پرکار کے آکرتیاں ہیں کرشن جی کے نام سے کسی بھی ایک آکرتی کو پکڑو کل کوئی دوسرا آکرتی نہیں آ جاتی ہے پھر آدمی کا من استھائی ہونے لگتا ہے کہ اب اس مورتی کا دھیان کریں پھر کبھی تیسری مورتی کا دھیان کریں کبھی چوتھی مورتی کا دھیان کریں اس پرکار سے آدمی سمجھ ہی نہیں پاتا منشیہ کہ آخر ہم دھیان کس کا کریں کون سے کشن جی کی مورتی کا دھیان کریں تو اس لیے وہاں کشن نے اسپشٹ روپ سے بتایا پیچھے کی پیڑھی والوں کو کہ کسی تتدرشی مہپرش کی شرح میں جاؤ اس لیے اومتھاچر برہم ویاہر ماں منوسمرن اوم کا جاپ کرتے ہوئے اور کسی تتدرشی مہاپروش کے سمر کا سروپ کا سمرن کرتے ہوئے اس پرکار سے جو بھی کرے گا سادھنا میں لگے گا یہ پریاتی تیزن دے ہم اس پرکار سے سمرن کرتے ہوئے جو دیہاتیا کا پرتیاگ کر دے گا اپنے انترال میں جو انتم سنسکار کا بھی پرتیاگ کر دے گا انتم سنسکار کو بھی ختم کر دے گا وہ اس بھوساگر سے پار کر پار ہو جائے گا وہی پنرجنم سے مکت ہو سکتا ہے اس کے لیے پنرجنم اس مہاپروش کے لیے پنرجنم نہیں ہوتا اور جب تک ہم اس پرکار سے سادھنا میں نہیں لگے اور اپنے سہ سوروپ کو پرماتما کو نہیں پراپت کیے تب تک ہمارے لیے چوراسی لا یونیاں سرکچھ پڑی ہوئی ہیں کوئی نہ کوئی یونی میں ہم کو جانا ہی پڑے گا جیسے جیسے ہم چنتن کرتے ہوئے شریر کا پرتیاگ کریں گے پراسی بھاؤ کے انوسار ہم کو اگلی یونی ملے گی کیوں کیونکہ ہمارے شاستروں نے ہی بتایا جیسے پوجیہ دادا گرو مہاراج کی جیونی میں بھی دیکھنے میں آتا ہے پوجیہ دادا گرو مہاراج کو تین بار آکاشوانی ہوئی گھر چھوڑنے کے پہلے جب ان کو بھگان بھلی پرکار سے بتانے لگے آگے پیچھے ان کے چلنے لگے تو ایک بار بھوان پوجے دادا گرو مہاراج نے بھگوان سے پوچھا کہ آکاشوانی سب کو تو نہیں ہوتی ہمیں کو کیوں ہوئی تو بھگوان نے ان کو انبو میں بتایا انبو میں ان کے سات جنم کا وورن دکھا دیا کہ تم سات جنم سے لگاتار سادھو رہے ہو چار جنوں تو جھوٹے سادھو بن کر کے ویش بنا کر کے کیول گھومتے رہے تین جنم سے جیسے ایک سادھو کو ہونا چاہیے جیسے ایک سادھو سادھو کو چلنا چاہیے وہ سب گن تمہارے انترال میں ودیمان تھے جو سادھنا تمہارے انترال میں جاگرت تھی اسی کارن سے تم کو آکاشوانی ہوئی اور پھر ایک بار پوجے دادا گرو مہاراج مدوا پور کی طرف سے نکل رہے تھے تو وہاں پر بھی ایک گھر کے آگے سے نکلے تو اس گھر کو دیکھتے ہی ان کو وششٹ آکرشن جیسا پرتیت ہوا پوجے دادا گرو مار کیسا بار بار لگا کہ ہم کیوں بار بار اس گھر میں چلے جائیں بار بار ان کا من ہو کہ بار بار اس گھر میں جائیں بہت اپنے من کو سمجھائے مگر بار بار یہ ہو کہ اس گھر میں ہم ضرور جائیں پھر وہ گھر میں تو نہیں گئے مگر اگل بگل سے لوگوں سے پتہ کیے کہ یہاں پر کیا کوئی پورجن میں کوئی کیا پچھلے کچھ دنوں میں کیا یہاں پر کوئی لڑکا مر گیا تھا تو لوگ بتائے کہ ہاں ہاں یہاں پر ایک کوئی لڑکا مر گیا تھا ابھی وہ بڑھیا جیوت ہے اور کیول دو ہی مہینے کا وہ بچہ تھا دو مہینے رہا وہ ایک دو مہینے میں ہی وہ مر گیا تو پوجے دادا گرو مہاراج بھگوان نے بتا دیا تھا پہلے ہی کہ تمہارا پورے جنم میں اس جگہ اس گھر میں نواس رہا ہے اسی لیے تمہارا من بار بار آکرشت ہو رہا ہے اور جو لوگوں سے پتہ کیے تو ٹھیک ویسا ہی تھا لوگوں نے بتایا کہ یہاں پر بچہ دو مہینے کا جنم لیا تھا پھر مر گیا وہ تو اس پرکار سے انیک پرکار سے ہمارے ما پرشوں کے دشٹانت ملتے ہیں پنرجنم کے اور پھر بھی جیسے اسلام اتیادی سمپردایوں کا ماننا ہے کہ پنرجنم نہیں ہوتا اور یدی پنرجنم ہوتا ہی نہیں تو اللہ کا نام لینے کی آوشکتا بھی نہیں ہے کیوں کیونکہ یدی ہم پنرجنم ہونا ہی نہیں ہے تو جیسے کہ قرآن کے انوسار یدی نیک کرم نہیں کریں گے تو دو جک میں ڈال دی جائیں گے یدی اللہ کا نام نہیں لیں گے تو دو جک ملے گا دو جک مطلب نرک ملے گا نرک میں چمڑے کو جلایا جائے گا نانا پرکار سے یاتنا دی جائے گی تو جب اگلا جنم ملنا ہی نہیں ہے اگلا شریر ملنا ہی نہیں ہے تو کون سے شریر کو یاتنا ملے گی جب شریر چھٹ جاتا ہے من جب جیواتما اس شریر میں سے نکل جاتی ہے تو اس کے بعد کون سکھ دکھ کا بھان کرے گا جب تک ہمارے پاس شریر رہتا ہے تبھی ہم کو سکھ دکھ کا بھان ہوتا ہے یدی ہمارے پاس شریر ہی نہیں رہے گا پنیہ جنم ہمارا ہونا ہی نہیں ہے تو سکھ دکھ کا بھان ہی کہاں ہوگا تو کون سا ہم کو نرک ملے گا کون سا سورگ ملے گا کون سا دوجک ملے گا تو اس لیے اللہ کا نام لینے کی آوشکتا ہی نہیں ہے کنتو پھر بھی محمد صاحب نے بار بار اللہ کے نام لینے کے لیے بتایا کہ یدی کسی بھی منشیہ کی ایک شوانس بھی اللہ کے نام کے بنا جاتی ہے تو وہ کافر ہے تو اس پرکار سے گیتا کے انصار قرآن کے انصار جو پنرجنوں کو نہیں مانتا وہی واستو میں کافر ہے اور پنرجنم ہوتا ہے اسی لیے تو ہم کو اس بر بار بار سے بہوساگر سے ترنے کے لیے پریاس کرتے ہیں ہمارے مہا پروش اور ہمارے مہا پشوں نے پرتیہ دیکھا اس چیز کو اور جیسے جیسے ہم پور پور میں اپنے من اندروں کے دوارا جیسا جیسا وشوں کا اپب کر چکے ہوتے ہیں ویسا ہی ہم کو اگلا جنم ملتا ہے اسی لیے تمام پرکار کے بچے ہوتے ہیں جو کچھ بچے بچپن سے ہی بچے بڑے اچھے نکلتے ہیں وہ گن ان کے ماں باپ میں نہیں ہوتے مگر پھر بھی وہ گن ان کے بچوں میں پائے جاتے ہیں تمام ایسے مہاپرش ہوئے جن کے ماتا پتا کا کوئی پرماتما سے سمبند ہی نہیں رہا کبھی انہوں نے پرماتما کا نام ہی نہیں لیا جیسے آج نارائن تھے اجامل تھے اجامل نے کبھی بھی پرماتما کا نام نہیں لیا تھا مگر پھر بھی وہ پرماتما کا نام لے کر کے مکت ہو گیا نہ اس کے کبھی ماتا پتا نے کبھی نام لیا تھا کسائی کے گھر میں اتپن ہوا تو اس پرکار سے تمام پرکار کے دشٹانت ملتے ہیں تو کرشی وبھاگ والوں کا کمیونزم والوں کا اسلام والوں کا اتیادی لوگوں کا ماننا کہ پنرجنم نہیں ہوتا ہے کنتو اس پنرجنم سے چھٹکارا پانے کے لیے ہمارے ماں پرشوں نے ایک سرل سا ایک سرل سا راستہ کھوجا ایک پرماتما کے نام کا سمرن اور کسی تتدرشی مہاپرش کی شرن یعنی ہم ان کی شرح میں جا کر کے نام کا سمیرن کریں گے سادھنا میں لگ جائیں گے تو دھیرے دھیرے ہمیں ہی معلوم چلنے لگے گا ہمارے پور کے سنسکاروں کا جو بھی ہم نے اپنے سم سے کیے ہیں اور ہمارے پور جنم کے بارے میں معلوم چلنے لگے گا کہ ہم کہاں رہے ہیں کہاں نہیں رہے ہیں اس لیے اس بہ ساگر سے بار بار جو جنمنا ہے بار بار مرنا ہے اس سے چھٹکارا پانے کے لیے ہمیں کسی تتدرشی مہاپرش کی شرن میں جانا چاہیے اور ان کے شرن ساندھ لے کر کے ایک پرماتما کے نام کا سمرن اوم یا رام ایک نام کا سمرن اور کسی تتدرشی مہاپرش کی شرن لے کر ان کی ٹوٹی پھوٹی سیوا اور ان کے سرو کا سمرن کرنا چاہیے اسی کے دوارا ہم اس بھوساگر سے پار پا سکتے ہیں نہیں تو بار بار جنم مرن کا یہ سلسلہ ہے یہ ہمارے لیے لگا ہی رہے گا اسی لیے ہم کو سکھ دکھ کا بھان ہوتا ہے یدی پنرجنم نہیں ہوگا تو ہم کو سکھ دکھ کا بھان ہی کیوں ہوگا اور یدی ہم اس پرماتا کو پراپت کر لیں گے تو ہمارے لیے پنرجنم سماپت ہو جائے گا اوم شری سدگرو دیو بھگوان کی جے